چیزیں یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے انہیں خوشی اور کشادگی نہ ہو یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو کہ تمہیں خوشی نہ ہو تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے نکالی ہو اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دیجئے جہنمی کہیں گے یہ کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا یہ ہماری نگاہیں ان سے بہک رہی ہیں یقین جانو کہ دو زخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے جہنم کی سختیاں مذکورہ بالا آیتوں میں نیکیوں کا حال بیان کیا تو یہاں بدکار لوگوں کا حال بیان فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے تھے کہ ان کے لوٹنے کی جگہ بہت بری ہے اور وہ جہنم ہے جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور چاروں طرف سے انہیں آتش دوزخ گھیر لے گی یہ نہایت ہی برا بچھونا ہے حمیم اس پانی کو کہتے ہیں جس کی حرارت اور گرمی انتہا کو پہنچ چکی ہو اور غصہ کہتے ہیں اس ٹھنڈ کو جس کی سردی انتہا کو پہنچ چکی ہو بس ایک طرف آنکھ کا گرم عذاب دوسری جانب ٹھنڈی کا سرد عذاب اور اسی طرح قسم قسم کے جوڑ جوڑ کے عذاب جو ایک دوسرے کی ضد ہوں قابل احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غساق نامی جہنم میں ایک نہر ہے جس میں سانپ بچھو وغیرہ کا زہر جمع ہوتا ہے پھر وہ گرم ہو کر پکنے لگتا ہے اس میں جہنم والوں کو غوطے دیے جائیں گے جس سے ان کا سارا گوشت پوس جھڑ جائے گا اور پنڈلیوں میں لٹک جائے گا جسے وہ اس طرح گھسیٹے پھریں گے جیسے کوئی شخص اپنا کپڑا گھسیٹ رہا ہو غر سردی کا عذاب الگ ہوگا گرمی کا الگ ہوگا حمیم پینے کو زقوم کھانے کو کبھی آنکھ کے پہاڑوں پر چڑھایا جاتا ہے تو کبھی آنکھ کے گڑھوں میں دھکیلا جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے بچائے اب جہنم والوں کا جھگڑا ان کا تنازع اور ایک دوسرے کو برا کہنے کا بیان ہو رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کی آیت نمبر 38 میں فرمایا کل مادہ خلط الیا یعنی ہر گروہ دوسرے پر بجائے سلام کے لانت بھیجے گا ایک دوسرے کو جھٹلائے گا اور ایک دوسرے پر الزام رکھے گا ایک جماعت جو پہلے جہنم میں جا چکی ہے وہ دوسری جماعت کو داروغ جہنم کے ساتھ آتی ہوئی دیکھ کر کہے گی کہ یہ گروہ جو تمہارے ساتھ ہے انہیں مرحباً خوش آمدید نہ ہو اس لیے کہ یہ بھی جہنمی گروہ ہے وہ آنے والے ان سے کہیں گے کہ تمہارے لیے مرحباً یعنی خوش آمدید نہ ہو تم ہی تو تھے کہ ہمیں ان برے کاموں کی طرف بلاتے رہے جن کا انجام یہ ہوا بس بری منزل ہے پھر کہیں گے کہ اے باری تعالی جس نے ہمارے لیے اس کی تقدیم کی آپ اس کو دگنا عذاب کیجئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف کی آیت نمبر 38 میں فرمایا قالت اخراہم ربنا اضلونا اخرا یعنی بات کو بدکار ہونے والے لوگ اولین بدکاروں کے بارے میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار انہوں نے ہی تو ہم کو بھی گمراہ کیا تھا لہٰذا آپ ان کو دگنا عذاب کیجئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا ہی ہے لیکن تم واقف نہیں یعنی ہر ایک کے لیے ایسا عذاب ہے جس کی انتہا اسی کے لیے ہے چونکہ کفار وہاں مؤمنوں کو نہ پائیں گے جن کو اپنے خیال میں بہکا ہوا جانتے تھے تو آپس میں ذکر کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے جو ہمیں مسلمان جہنم میں نظر نہیں آتے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل کہے گا کہ بلال عمار اور سہیب وغیرہ کہاں ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آتے غرض ہر کافر یہی کہے گا کہ وہ لوگ جن کو ہم دنیا میں شریر گنتے تھے وہ آج یہاں نظر نہیں آتے کیا ہماری ہی غلطی تھی کہ ہم انہیں دنیا میں خاطر میں نہ لاتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے لیکن نہیں ہمارا یہ معاملہ ان کے ساتھ درست تھا وہ ہوں گے تو جہنم میں ہی لیکن کسی ایسی طرف ہیں کہ ہماری نگاہ ان پر نہیں پڑتی اسی وقت اہل جنت کی جانب سے آواز آئے گی کہ اے اہل دوزخ ادھر دیکھو ہم نے تو اپنے رب تعالیٰ کے وعدے کو حق پایا تم اپنی کہو کیا اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے نکلے یہ اہل جہنم اہل جنت کو جواب دیں گے کہ ہاں بالکل سچ نکلے اسی وقت ایک منادی ندا کرے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اسی کا بیان سورہ آراف کی آیت نمبر چوالیس تا آیت نمبر انچاس و اصحاب الجنتی سے ولا انتم تحزنون تک بیان ہوا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جہنمی اس بات پر لڑے جھگڑیں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر لان تان کریں گے یہ بالکل سچی واقعی اور ٹھیک خبر ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں